استغفار کی برکت کا ایک عجیب واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سفر میں تھے عراق کے کسی دور دراز گاؤں میں رات آ پڑی نہ کوئی تعارف اور نہ ٹھکانہ ارادہ فرمایا کہ مسجد میں رات گزاریں گے مسجد مسجد گئے تو چوکی دار نے داخل ہونے سے منع کر دیا اسے بہت سمجھایا مگر وہ ضد کا پکا کسی طرح نہ مانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر اسی جگہ سو جاتا ہوں مسجد کے باہر فرش اسی پر لیٹ گئے مگر چوکی دار پیچھے پڑا تھا وہ آپ کے پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے دور کر رہا تھا ایک نان بائی روٹی پکانے بیچنے والے نے یہ منظر دیکھا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کر کے ان کو اپنے گھر رات گزارنے کے لیے لے گیا اور آپ کا بہت اکرام کیا پھر وہ آٹا گوندنے باہر نکلا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور سنا کہ وہ چلتے پھرتے آٹا گوندتے مسلسل استغفار کر رہا ہے صبح اس سے پوچھا تو کہنے لگا جی یہ میرا مستقل معمول ہے فرمایا اس کا کوئی ظاہری فائدہ اور ثمر بھی دیکھا کہنے لگا جی ہاں جو دعا بھی کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے اب تک صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی پوچھا کون سی کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی دعا فرمایا میں احمد بن حنبل ہوں تمہاری یہ دعا بھی قبول ہوئی اور مجھے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا